انگریز نے کہا کیسے رکیں گے یہ جہاد جو نبی خود تلوار اٹھا تھا نبی دنیا سے گئے نبی دنیا سے گئے جب سامان دیکھا گیا کپڑوں کے ایک یا دو جوڑے تلوار نبی کی دیکھی گئی ابن قیم لکھتے ہیں نو تھی دوسرے لکھتے ہیں گیارہ تھی میری امت کے لیے نبی گیارہ تلواروں کا تحفہ دے کر گئے کسی کو نبی کی یہ سنت یاد ہے نبی کے تکیے کے پاس تلوار رکھی رہتی تھی نبی گردن میں تلوار لٹکاتے تھے اور اس امت کو جہاد سے کیسے روکو گے صحیح بخاری شریف کھولیں گے کتاب التفسیر کے بعد سب سے بڑی کتاب جو نظر آئے گی کتاب الجہاد نظر آئے گی ترمیزی کھولیں گے امام ترمیزی ایک سو ابواب ان کے سامنے جہاد کے کھول کے رکھ دیں گے سنانے نسائی کھولیں گے جہادی جہاد نظر آئے گا ابو دہائی کھولیں گے جہاد نظر آئے گا ابن ماجہ کھولیں گے جہاد نظر آئے گا الاثار کھولیں گے جہاد نظر آئے گا مسرت احمد ابن حنبل کھولیں گے جہاد نظر آئے گا مصنف ابن ابی شیبہ کھولیں گے جہاد نظر آئے گا اچھا بھائی ان کو کسی طرح روکو جہاد سے بڑے ظالم بڑے جذباتی بڑے لڑنے والے لوگ ہیں بھائی ان کو نہیں روکا جا سکتا اس لیے کہ یہ اپنے صحابہ میں سے ایک ایک کو دیکھیں گے صدیق کو دیکھیں گے ہاتھ میں تلوار فاروق کو دیکھیں گے ہاتھ میں تلوار میدانوں میں میں دیکھیں گے حضرت ابئی کاب جیسا قاری انہیں میدان میں نظر آئے گا عبداللہ بن مسعود جیسا فقی میدان میں نظر آئے آئے گا گا عبداللہ بن عمر جیسا محدث انہیں انہیں میدان میدان میں میں نظر نظر اور جیسے بچے آئیں گے انہیں ابو ہریرا جیسا حافظ الحدیث میدان میں لڑتا ہوا دوسروں کو ترغیب دیتا ہوا نظر آئے گا انہیں وقت کا قاضی محاذ ابن جبل میدان میں نظر آئے گا انہیں عورتیں میدان میں نظر آئیں گی رکیں گے کیسے کسی نے کہا نقلی نبی کھڑا کر دو نقلی نبی کھڑا کر دو بے شک دونوں لائٹیں اس کی کام نہ کرتی ہو ایک لائٹ والا کیوں نہ ہو بے شک روزانہ سو بار پیشاب کیوں نہ کرتا ہو بے شک بیوی کی سلوار اپنے سر پہ کیوں نہ باندھ لیتا ہو یہ مسلمان قوم کبھی کبھی قبروں پہ بھی جھک جاتی ہے کبھی کبھی آستانوں پہ بھی جھک جاتی ہے ایک نقلی نبی کھڑا کرو اچانک دھماکہ ہوا برے صغیر میں ایک نقلی نبی آیا اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا جہاد ختم ہو گیا نبی کا جہاد چھوٹا جہاد تھا اور ہم سب بانسری بجا کے اس خبیص کے پیچھے لگ گئے